السلام علیکم ورحمۃ اللہ وائس اوکے اللہ اکبر استغفر اللہ وائس اوکے اللهم صل على سيدنا وعلى محمد وعلى سيدنا وعلى كل استغفر الله رب كل ذنب نہیں کی گردان کے اندر آ جائیے جی فائدے کی طرف فائدہ کہتے یہ ہیں فائدے میں اب ہم نفی تاکید بلن لام تاکید و نون تاقید امر بانون تاقید نہیں بانون تاقید کا فرق بیان کرتے ہیں چار گردانوں نفی تاکید بلن لام تاکید بانون تاقید ٹھیک ہے پھر اس کے علاوہ امر بانون تاکید نہیں بانون تاقید کا فرق بھی کرتے ہیں اگر طالب علم نے ہمت اور شوق سے اس کو سمجھ لیا تو صرف کی گردانیں یاد ہو کر ترجمہ کی اچھی قوت پیدا ہو جائے گی وہ بلّہ توفیق دیکھیے لین یا فلا لین یا فلا کا ہم نے ترجمہ کیا تھا ہرگز نہ کرے گا وہ ایک مرد ہم نے کہا تھا کہ بھائی حرف لن کی وجہ سے خاص مستقبل ہو جاتا ہے خاص مستقبل تو کیا ہے ہرگز نہ کرے گا وہ ایک مرد ٹھیک ہے ہرگز نہ کرے گا وہ ایک مت اب آ گیا لا یا فلن لا یا فلن اس کا معنی ہے ہرگز نہ کرے وہ ایک مت ہرگز ہرگز نہ کرے وہ ایک مت ہرگز ہرگز نہ کرے وہ ایک مرد ٹھیک ہے لا یا فلن ہرگز ہرگز نہ کرے وہ ایک مت لیا فلنا لیا فلنا ضرور ضرور کرے گا وہ ایک مرد یہ بھی مستقبل کے معنی ہو گئے اس کے اندر اور تاکید پیدا ہوگی لیا فلنا ضرور ضرور کرے گا وہ ایک مرد ضرور ضرور کرے گا وہ ایک مرد لی یا فلنا لی یا فلنا چاہیے کہ ضرور کرے وہ ایک مرد یہ کیا یہ امر والی گردان ہے یہ امر والی گردان ہے اور لیا فلنا وہ تھی مزار بانونے تاکید والی گردان ٹھیک ہے اور لا یا فلنا یہ نہیں بانونے تاکید ہے تو ان میں فرق ہوتا ہے اچھا لن ازریبا لن ازریبا ذرا بھائی ازریبو کا مانا ہوتا ہے مارنا مارنا تو لن ازریبا کا مانا کیا ہوگا ازریبا لن ازریبا پہلے تو یہ متکلم کا سیگا آ گیا ہاں ہرگز نہیں ماروں گا میں ایک مرد نہیں بلکہ ہر ہاں ہرگز نہیں ماروں گا میں ایک مات اچھا پھر آگے دیکھیے لذری بننا لذری بننا یہ لام تاکید والی گردان آ گئی لذری بننا ضرور ضرور ماروں گا میں ایک مرد یا ایک عورت لذری بننا لا ازری بننا لا ازری بننا نہیں والی کردان آ گئی ہے لا ازری بننا ہاں لا ازری بننا ہرگز نہ مارو میں ایک مرد یا ایک عورت لا ازری بننا اب کیا آ گیا لی ازری بننا لی ازری بننا لی ازری بننا لی بننا ہرگز نہ مار نہیں ہے یہ تو لی بننا چاہیے کہ مارو میں ایک مرد یا ایک عورت چاہیے کہ مارو میں ایک مرد یا ایک عورت اچھا ایسے ہی لسم آننا انا یہ مظاہرے بانون تاکید ثقیلا لسم انا سننے کے معنی ہوتے ہیں لسم انا سمے اسے میس ماننا ضرور بے ضرور ضرور بے ضرور مارے گا سنے گا لیس ماننا ضرور بے ضرور سنے گا وہ ایک مرت لا یسمانہ لا لا لاگی نفی نفی والی اس میں نہیں ہی والی لا یسمانہ ہرگز نہ سنے وہ ایک مرد ہرگز نہ سنے وہ ایک مرد لن يسمع لن يسمع لن يسمع ہرکس نہیں سنے گا وہ ایک مت لیسمانہ لی یس ماننا چاہیے لیس ماننا چاہیے کہ ضرور بے ضرور سنیں وہ ایک مرت اردو میں ترجمہ کرو یہ تو ہو گیا نا اچھا جی اب آ گیا جی لا تمنا منا یمنا لا تمنا نہیں کی کردان ہر نہ منع کرے تو ایک مرد لا عنا لم تمنا لم تمنا لم کی وجہ سے وہی معنی آئے تھے جو ماں کے تھے لم تمنا نہیں منع کیا تو ایک مرد نے لم تمنا نہ روک تو ایک مرد نہیں لم تمنا یہ تو لم تمنا اچھا جی لتم نہ اننا مزارے بانون تاکی جائے ضرور ضرور منع کرے ضرور بے ضرور منع کرے گا تو ایک مرد امنا انا امر کا سیاہ آ گیا

ہاں تو لیکن سکیلا ہے نا ساتھ ضرور ضرور روک تو ایک مرد آگے آگے جی عربی میں ترجمہ کرو کہتے ہیں ہرگز نہیں سنیں گی وہ سب عورتیں ہیں سمے یس سے ہوا کچھ ہرگز نہیں سنیں گی وہ سب عورتیں ہرگز نہیں سنیں گی کیا ہوگا ہرگز نہیں سنیں گی یسمانا نہیں یسمانا ہرگز نہ سنیں وہ سب عورتیں آپ دیکھیں ہرگز نہ سنیں وہ سب عورتیں لا یسمانا لا یسمانا ضرور ضرور سنیں گی وہ سب عورتیں ضرور ضرور سنیں گی وہ سب عورتیں لیس ماننا چاہیے کہ ضرور سنیں وہ سب عورتیں چاہیے کہ سنیں وہ ضرور سب عورتیں لی یسمانہ مانا ہرگز نہ چھوڑو تم سب مرد ہرگز نہ چھوڑو تم سب مرد تارا کا یت ہوتا ہے چھوڑنے کے معنی ہوتے ہیں کیا بنے گا ہرگز نہ چھوڑو تم سب مرد لا لا تارا کا یاترو کو کیا بنائیں گے دیکھیے ہے بھائی ہرگز نہ چھوڑو تم سب مرد لا اصل میں کیا تھا لا تترکن رکن ہرگز نہ چھوڑو تم سب مرد لا تترکن ہرگز نہ چھوڑو گے تم سب مرد ہرگز نہ چھوڑو گے تو کیا آ جائے گا ہرگز نہ چھوڑو گے تم سب مرد لن تت رکو لن تت رکو ضرور ضرور چھوڑو گے تم سب مرد لتت رکن لتت رکن بلکہ نہکن رکن ضرور ضرور پرہیز کریں گے وہ سب مرد ضرور ضرور پرہیز کریں گے وہ سب مرد ضرور ضرور بھننا اچھا جی چاہیے کہ ضرور پرہیز کریں وہ سب مرد لی لیج لیجنی بننا ریاستانی بننا سب کے لیے آئے نا تو پیش آئے گا جمع کے لیے نون سے پہلے نون سکیرہ سے پہلے جمع ہوگا ہو جائے گا بس آج اتنا ہی پھر اس کے بعد فصل ان شاء انشاءاللہ ہماری کل شروع ہوگی فصل نمبر سات آج بس اتنا ان شاء ٹھیک ہے جی چلیے پھر السلام علیکم مائک فری ہے